تو صبر کرو بے شک اللہ کا ودا سچا ہے اور تمہیں نہ کر دیں وہ جو یقین ناؤ رکھتے